بولے اے موسا ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہے تو اب جائیے اور آپ کا رب تم دونوں ہے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں